چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ چلو مل کے کرتے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 ہمیں جا نو دل سے ہے پیارا مدینہ ہمیں جا دل سے ہے پیارا مدینہ بلا جیے اپنے قدموں میں آقا بلا لیجئے جیے قدموں میں جی اب تو پیارا مدینہ دکھا دیجیے اب تو پیارا مدینہ چلو مل کرتے دکھ رے مدینہ پہنچ جاگے مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ سہانا سہانا دلا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

مدینہ یہ گھر عاشق مصطفیٰ کہہ رہا ہے یہ ہر عاشق مصطفیٰ جنت سے پیارا دینا ہمیں تو ہے جنت سے پیارا کیا پیارا ہے کیا پیارا ہے کیا پیارا ہے کیا پیارا ہے خدا گر فرمائے مانگو لگائیں گے دیوار خدا گر قیامت نے فرید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 پہاڑوں میں بھی حسن کاٹے بھی دل حش پہاڑوں میں بھی حسن کاٹے بھی دل کش پہاڑوں میں بھی حسن کاٹے بھی دل کش پہاڑوں میں بھی حسن کاٹے بھی دل کش پہاڑ بھی نے کاٹ بہارو کیسا لکھا بہارو کیسا نکھارا مدینہ کوئی دنیا میں جو مدینے کے علاوہ کسی اور شہر یا ملک کے لیے روتا ہو وہاں کیا فوارہ دیکھنے جاتے ہیں کوئی ندیا نہرے دیکھنے جاتے ہیں کوئی آبشار دیکھنے جاتے ہیں کوئی بہت بڑے پارک دیکھنے جاتے ہیں نہیں ہم تو صرف مدینہ دیکھنے جاتے ہیں ہم تو صرف مدینہ دیکھنے جاتے ہیں آقا کے در دولت پہ جاتے ہیں کہ مدینہ اسی لیے اتار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ کس لیے مدینہ کس لیے پیارا مدینہ اس لیے اتار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل کر چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ کہا کوئی روتا ہے جنت کی خاطر کہاں کوئی روتا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 ہمیں مات آئے مدین آیا ہمیں مے مدی آیا ہمیں مات آئے کاش مدف ہمارا مدینہ بنے ہمارا مدینہ کتابوں کتابوں میں لکھا ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے مدینے میں مرنے کی دعا کرے مدینے میں مرنے کی تمنا کرے کہ جو مدینے میں مرے گا میرے آقا اس کی شفاعت فرمائیں گے چلیں پھر پڑھتے ہیں مدینے آقا ہمیں موت آئے مدینے میں آقا ہمیں موت آئے مدینے میں آقا ہمیں موت آئے مدینے میں آقا ہمیں موت آئے مدینے میں آقا ہمیں آئے مدینے میں آقا ہمیں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 کے ج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 پھرو پھرو گرد کعبہ پیو آب زمزم گرد کعبہ پیو آب زمزم پھرو گرد کعبہ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 زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات وہ بے بے کس کو بلاتے وہ بے کسوں بے کس کو گر بلاتے ہیں بس کو گل بلاتے کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑ کر خوار ہوتا کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑ کر خوار ہوتا خاکے مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا ہوتا مدینہ ہوتی میں خا سار ہوتا ساز بدی گیا دل کی ہوتا وہ ساز گنبد گیا رسو دل کی ہوتا وہ ساز گنبد اور میں غبار بن کر اور میں غبار بن کر اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا محمد اور میں غبار بن کر اور میں غبار بن کر اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاکے مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا رہا گزر سر پر ان کی رہا گزر سر پر ان کی رہا گزر سر میرا سار ہوتا ان کی رہا گزر سر میرا سار ہوتا ان کی رہا گزر پر میرا ہوتا زمین تھوڑی سی دے دے زمین تھوڑی سی دے دے بغیر مد پر اپنے کوچے میں لگا دے میری مٹی بھی میرے سے اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا ہمیں میرے کا سارا بکھیرا پاک ہو جاتا مر ان کی کر ان کی رہا گزر پر میرا راسار ہوتا کر ان کی رہا گزر پر میرا راسان ہوتا کر ان کی رہا گزر پر مدینہ بوتی پاکے مدینہ میں خاک سار ہوتا قریب ری کے قریب بستا کے قریب بستا تو پرار ہو کے قریب بستا دل تو کرار ہوتا بستا ساخ مدینہ ہوتی ساخیر مدینہ ہوتی ساخ مدینہ ہوتے میں سا سا سارے ہوتی رہے مدینہ تک آقا سمجھا جا کر بیچ کو پتک سمجھا جا کے رکا بجا جے جا جا مغرب تو آقا مگر اب تو آقا نہیں انتظار سارے مگر اب تو آقا مگر اب تو اسے آقا مگر اب تو اسے آقا نہیں پھر مجھے بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو بر مدینے میں بلا لو بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا چی جی جی کو جا بے چی جی کو بک سمسارا جا جا رب تو اسے آقا آیا رب تو اسے آقا نہیں انتظار آیا گرب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہے میرے آقا روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں اے والی مدینہ جلدی بلائی بلائی بلائی بے چیل غرب تو پیسے آکا گرب تو تیسے آکا رب تو اسے آقا ذار ہوتا گرب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا پاس گے تو ہے جان میں کون سے مہی مہی میں ہو سا مدینہ جا بیچے نپ تپ سمسا چاچا بیچے نیتھ گپ تپ شما اب تو اسے مگر اب تو اسے نہیں انتظار ہوتا اب تو اسے آقا ہوتا چلو کے کرتے ہیں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 خوش بدے مہابیا دکھا بہاں سر سی خوش بدے محا یہاں سر خوش بدے مہابیا یہاں سر گز محا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 آقا ہمیں موت آئے بنے د مشفن ہمارا مدینہ تلی خشی ہو گئی آفتیں دو گیا جب کوئی رم کمارا مدینہ تلی خش ہو گئی آفتیں دو تلی خش ہو آفتیں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

کے صدقے شدہ شد سے شروع شک سد سے آتا دیا دوبارہ دیدا گیا کار آئے دوبارہ مدینہ تبارا دوبارہ یابارا تین یا تے تبارا